سامعین آج آپ کی ملاقات ایک بہت دلچسپ شخصیت سے ہے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا آپ بہتر کریں گے کہ وہ معروف زیادہ ہیں یا دلچسپ زیادہ ہیں مجھے تو دونوں ہی باتیں برابر برابر کی نظر آتی ہیں یہاں تشریف رکھتی ہیں محترمہ اختر النساء یا اگر میں دفتری زبان میں نام لوں تو کہوں گا پروین اختر ریڈیو آرٹسٹ شاید یہ تعارف آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا آپ ان ناموں سے انہیں نہیں جانتے ان کی آواز سے پہچانتے ہیں اور بالخصوص ان بالخوش دیکھیے یہ کہا جنہیں آپ منی باجی کے نام سے جانتے ہیں تو آج منی باجی یہاں تشریف رکھتی ہیں آئیے ان سے گفتگو کریں منی باجی آپ سامعین سے ہمارے مخاطب ہوں اچھا السلام علیکم سب سننے والوں کی خدمت میں اور خاص طور سے آپ کی خدمت میں شکریہ تو اچھا۔ آج آپ کیا پوچھنے والے تھے دیکھیے سب سوال مجھے کرنا ہے <laughs> اس کی نہیں ہوتی جو پہل کر لے وہی سوال کرے چلیے تو آپ کا سوال یہ کہ میں کیا پوچھوں گا تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ سب سے پہلی بات تو آپ یہ بتائیے کہ ریڈیو سے آپ کا تعلق کب سے ہوا کتنی مدت ہوئی صحیح لگا کر بتائیے تو آپ ریڈیو اسٹیشن کی عمر معلوم کرنا چاہتے ہیں ہماری آپ کی <laughs> ہماری عمر آپ کی عمر ریڈیو اسٹیشن پر ریڈیو اسٹیشن پر ہاں کہیے ہاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن چوالیس سن چوالیس میں آپ ریڈیو میں آئی جی۔ دلی سے آغاز کیا جی ہاں، اچھا تو آپ جب ریڈیو تشریف لائی تھی تو کیا ارادہ تھا آپ کا کہ کیسے پروگرام کریں گی کون سے پروگرام کریں گی کچھ ذہن میں تھا پہلے بالکل بہت ذہن میں تھا بہت سی چیزیں آتی تھی ہاں۔ ہمیں سنتے تو ہم بہت تھے نا ہر پروگرام سنتے تھے اچھا۔ ہمارے یہ بھی جی تھا کاش ہم اس طرح بھی بولتے ہاں۔ گانا سنتے تو ہم سوچتے ہم گاتے بھی لیکن وہ زمانے میں تو بھلا لڑکیوں کو کوئی گالی دیتا مار مار کے ہاں۔ اچھا تو کچھ آگے ہوا بھی تھا ایسا کبھی جب گایا آپ نے جی، ایسی بات ہوئی تو نہیں ڈانٹ پڑی ایسا ہوا ہے اچھا، اچھا۔ تو ہاں ابھی ہم آپ کا گانا بھی سنوائیں گے اور ڈانٹ نہیں گائیں گے ہاں۔ آپ ہاں، اچھا، آپ گانا نہ گائیے تو یہ بتائیے کہ آپ نے ریڈیو پر پہلا پروگرام جو کیا تھا کچھ جی۔ یاد ہے کون سا کیا تھا جی، بالکل یاد ہے کیا تھا بتائیں وہ جناب پہلا پروگرام یہ تھا کہ ہم نے الحم شریف سنائی تھی اور بہزاد صاحب کو آپ جانتے ہوں گے جی، ان کی گود میں بیٹھ کے سنائی تھی اچھا،, اچھا جی اچھا جب ہمیں لوگ گڑیا کہتے تھے اچھا اچھا گڑیا جی۔ کہتے تھے تو آپ کو گڑیا کا لقب زیادہ پسند ہے منی باجی جب تک ابا زندہ رہے تب تک تو گڑیا ہی اچھا لگتا ہے اچھا اچھا بالکل آپ نے یہ ایک اور نئے باپ کا آغاز کیا تو قبل اس کے کہ اس کی تفصیلات میں جائیں ہم کہ ریڈیو پر آپ نے کیا کیا کیا اور کب سے وابستگی رہی وہ تو پوچھیں گے ہی آپ نے ابھی فرمایا جب تک ابا زندہ تھے کچھ آپ اپنا ذاتی یعنی گھریلو زندگی کے کچھ تھوڑا سا پس منظر بتا دیں سننے والوں کو تاکہ پھر یہ فنکارانہ گفتگو تو بعد میں ہی ہوگی کچھ آپ کی ذات سے بھی متعارف ہو جائیں آپ کہاں پیدا ہوئیں کس شہر کی رہنے والی ہیں اور کچھ خاندان وغیرہ کے متعلق پیدا تو ہم ہوئے تھے شملے میں شملے شملہ پہاڑ پہاڑ وہ گانا آپ نے سنا جی ہاں شملہ پہاڑ <laughs> شملے کا بالکل بالکل تو آپ تو شملے میں پیدا ہوئی تھی جی، اونچے پہاڑ پہ ہوئی تھی جی۔ اچھا ٹھیک ہے اچھا، اور پھر اس کے بعد کہاں کہاں آپ ہمارے والد نام بتائیں والد جی ہاں بتا دیجیے ہمارے والد کا نام تھا منظور حسن منظور حسن اور ہمارے دادا کا نام تھا محمد حسین خادم اچھا۔ وہ شاعری سے انہیں شوق تھا جی۔ تو سیما صاحب کے شاگرد تھے وہ اچھا۔ تو جناب دادا جو تھے وہ دہلی میں کاروبار کیا کرتے تھے جی اور ہمارے والد جو تھے وہ شملے میں کیا کرتے تھے تو ہم لوگ جب دہلی آتے تھے سردیوں میں جی۔ تو وہاں ذرا اپنا شوق پورا کر لیتے تھے ریڈیو اسٹیشن جانے آنے بالکل صحیح اور گرمیوں میں ہم شملے چلے جاتے شملے چلے جاتے اچھا تو شروع شروع میں ریڈیو سے آپ کا جو تعلق تھا وہ پرماننٹ آرٹسٹ کی حیثیت پرماننٹ جی، آرٹسٹ اچھا۔ تو منی بازی آپ کو کچھ یاد ہے پیدائش آپ کی کس سال ہوئی تھی عمر کتنی ہوگی اب آپ کی ہم بتا سکتے ہیں ہاں۔ جھوٹ بتائیے صحیح بتائیں <laughs> اچھا دیکھیے اگر آپ جھوٹ بولنا پسند کرتی ہیں تو جھوٹ بتا دیجیے اور سچ بولنا تو سچ بتا <laughs> ایسا کو یاد ہے کہ شاید ہم اٹھائیس یا انتیس میں پیدا انتیس میں تو آپ تقریباً یعنی چالیس اکتالیس سال ہاں۔ ہوئے یہ تو آپ نے سچ بتایا تھا جھوٹ بھی بتا دیا اس لیے ہم بتا رہے ہیں ذرا آپ کو سچائی کا یقین یوں دلا دیں ہم اپنی ہاں۔ کہ ہمارے دہلی کا جو کاروبار دادا کو ملا تھا نا جی۔ تو وہ سنتیس میں ملا تھا اچھا،, اچھا تو جیسے بڑی بڑھیا کہتی ہیں نا کہ بچی بڑی خوش نصیب ہے بالکل <laughs> ملا ہے آپ بہت خوش نصیب ہے اور کیا بہت خوش نصیب تھے اچھا صاحب تو وہ خوش نصیبی تو ظاہر ہے اس وقت آپ کا نام تو ریڈیو سننے والے سبھی جانتے ہیں ایک فنکار کی حیثیت سے آپ سب میں جانی پہچانی جاتی ہے تو یہ خوش نصیبی جو ہے اس سے تو انکار نہیں ہے لیکن آپ خود کچھ اپنا ذاتی تاثر بھی بیان کریں گے اس سلسلے میں کہ لوگ تو آپ کے قہقوں پہ بڑی داد دیتے ہیں اور بہت ہنستے ہیں انہیں بڑی معصومیت اس میں نظر آتی ہے کچھ ان قہقہوں کے پیچھے آپ کا اپنا احساس کیا ہے اپنا احساس بات اصل میں یہ ہے ہاں۔ کہ ہم ویسے تو بہت ہی سنجیدہ طبیعت کے ہیں جی یعنی اب ہم نے اپنے آپ کو ڈھال دیا ہے ذرا تو تہکا لگانے کا تعلق ہے تو یہ کافی پریکٹس ہے رک نہیں رہا ہے ہاں۔ <laughs> یہ اصل عادت بن گئی ہے نا حالانکہ جی۔ ہاں، پہلے یہ عادت نہیں تھی اچھا۔ تو ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بڑا کوشش کیا کرتے تھے کہ کس طرح ہنسنا چاہیے کیونکہ جی۔ سنا کرتے تھے کہ روتوں کے ساتھ کوئی نہیں روتا ہنستے کے ساتھ سب ہنستے بالکل صحیح ٹھیک ہے نا بالکل صحیح آپ کا تو بس یہی جو چیز تھی وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی تھی اچھا۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو اس طرح ڈھالا اس طرح ڈھال لیا ویسے آپ کی اصلی شخصیت جو اندر چھپی ہوئی ہے کچھ اس کے متعلق بھی بتائیں وہ <laughs> اس کو کون دیکھتا ہے خواہش صاحب لوگ صرف یہ دیکھتے اے بہن ذرا ہنس کے تو دکھا دو ہاں۔ محفلوں میں اکثر ہم سے سوال ہوتا ہے جی۔ کے ذرا دکھا دو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ گرم فون کی چابی بھر دو ریکارڈ لگا دو بالکل صحیح کیونکہ یہ کوئی نہیں دیکھتا نا کہ دل میں اندر کتنا دکھ ہوگا اس کو یہ کوئی جانچنے کی کوشش نہیں کرتا بالکل صحیح ظاہری چیز ہے ہم بھی سوچتے ہیں ٹھیک ہے جو جو چیز جو چاہتا ہے اس کو دے دو بالکل صحیح اور جو جہاں تک اصلی جذبات کا تعلق ہے تو وہ اندر ہی رہے تو اچھا ہے ہاں یہ تو بالکل صحیح بات آپ نے کہی لیکن یہ احساس آپ کو زندگی کے کس موڑ پر اور کس وقت ہوا کہ یہ اصلی شخصیت جو ہے اندر چھپا کے رکھیں اور یہ ظاہر کے کہہ کہے جو ہیں اس سے لوگوں کو ہنساتے رہیں وہ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میں بہت سنجیدہ رہتی تھی نا ہاں اور کمرے میں بند ہیں اپنے کنڈی لگائی ہوئی ہے لیتے ہیں نہ محفل میں جانا نہ کسی سے بات کرنا صرف یہ ایک احساس تھا ہمارے ذہن پر کہ ہم ہم اتنے سے سے ہیں ہیں ہمارے کی کی عمر لڑکیاں جو ہے وہ لمبی لمبی ہو گئی یہ سب جو چیزیں تھیں تو یہ ہمارے ذہن پہ بڑا اثر ڈالتی تھی جی۔ تو ہمارے والد اللہ بخش بہت عقل مند تھے اس سلسلے میں جی۔ وہ ہمیں لے جایا کرتے تھے بازار جیسے لے گئے تو کسی ایسی جگہ سے انہوں نے گزارا جہاں بہت سے ایسے فقیر ہاں۔ پڑے ہیں اپاہج جی۔ جن کی ٹان نہیں ہے کسی کا ہاتھ نہیں ہے کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ ہم کو دکھاتے ہوئے گزرتے تھے اور سمجھاتے تھے جی۔ کہ دیکھو بیٹی یہ یہ کتنا معذور ہے وہاں سے وہاں نہیں جا سکتا تمہاری ٹانگیں سلامت ہے اللہ میں نے تمہیں کتنی بڑی چیز دی ہے یہ اس کی آنکھیں نہیں ہے جی ہاں، اور یہ دیکھ نہیں سکتا یہ دنیا کی نعمتوں کو نہیں پہچان سکتا تو یہ چیزیں جو تھیں یہ میرے ذہن میں بیٹھتی چلی گئی اور اس نے میرے وہ جو احساس تھا احساس کم تری اس کو نکال پھینکا ہاں ٹھیک ہے ویسے منی باجی آپ نے باتیں ایسی کی کہ دل ہمارا بھی دکھنے لگا اس کا ایسا ہو جائے ہاں اس کی تو آپ فکر نہ کریں یہاں تو اگر ہمارے آنکھ میں آنسو بھی آئیں گے نا تو کہا ہم اس وقت بھی لگا دیں گے ہاں کامیاب زندگی کا یہی معنی ہے کہ غم اندر چھپایا بالکل صحیح آپ نے کہا اور اس سے تو ہمارے بہت سے ساتھی بھی متفق ہوں گے اپنی زندگی کے تجربات کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو یقیناً آپ کا یہ کہنا بہت مفید مشورہ بھی ہوگا کہ غم اندر اور مسکراہٹیں باہر رکھنی چاہیے بالکل اچھا اب آپ نے ابھی اب سے پہلے تھوڑی سی گفتگو جو آپ سے ہوئی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ کچھ شاعری وغیرہ سے بھی آپ کو دلچسپی رہی ہے ہاں، وہ تو ورثے میں ملا ورثے میں ملی نا تو پہلے تو آپ <laughs> دادا جان سے میں بہت متاثر تھی نا اچھا۔ تو اس کی وجہ سے کچھ شوق تھا یہ کب ہوا آپ کو شوق شاعری کا بس یہ اسی زمانے کی بات ہے دہلی کی کیونکہ دادا کے ساتھ ہم زیادہ رہا کرتے تھے جی۔ مشاعروں میں جانا بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرنا جی۔ خواجہ حسن نظامی تھے خواجہ محمد شفیع تھے اچھا۔ تو ان لوگوں کی محفلوں میں دادا ہمیں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے ہاں۔ تو وہ چیز ہمارے ذہن پہ تھی تو وہ ہمیں ذرا شوق ہوا اچھا ویسے آپ مشاعروں میں جا کے داد بھی دیا کرتی تھیں <laughs> داد نہیں اس لیے کہ داد دینے سے کوئی فائدہ نہیں نا آواز وہاں تک جائے گی نہیں اور بھی اگر جاتی بھی ہاں۔ آواز تو کوئی یہی سمجھتا بچی بول رہی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں بالکل صحیح بات اچھا تو تخلص آپ نے کیا رکھا تھا آپ نے وہی پہلے پہلے ہم نے رکھا تھا اختر اختر اختر النساء کیونکہ ہمارا پیدائش نام تھا نا جی۔ تو اسے ہم نے بڑھا کے اختر کر دیا اختر النساء اختر ہاں۔ اچھا۔ اب آپ پوچھیں گے پروین اختر کیوں رکھا نہیں میں یہ نہیں پوچھوں گا میں تو یہ <laughs> کہوں گا کہ تخلص رکھنے کے بعد پھر آپ نے کچھ شعر بھی کہے ہوں گے شعر کہے تو وہ کچھ شعر سنائے کیا کیا کچھ یاد ہے آپ کو شعر بھی اس زمانے میں جو سب سے پہلا شعر ہم نے کہا تھا نا ہاں۔ وہ تھا وہ پتہ نہیں یاد تھا یاد نہیں نہیں آپ یاد کر کے بتائیں سننے والے بڑی دلچسپی سن رہے ہیں آپ یقین کی <laughs> ایک شیر تھا ہم نے دادا کو لکھ کے بھیجا تھا آپ کا شیر جب سنیں گے سننے والے <laughs> تو داد دیں گے اور ان کی داد بھی آپ تک نہیں پہنچ سکے گی ہاں، لیکن داد دیں گے ضرور وہ آئندہ ہفتے آپ کو پتہ چلے گی اچھا سنیے ہاں۔ وہ شیر تھا ہم نے دادا ہی کو لکھا تھا جی۔ یعنی اس زمانے میں کسی اور جذبے کا تو ذہن میں نہیں آتا نا تو دادا ہی کو لکھا تھا شملے سے خط اس میں لکھا تھا یاد دادا آ رہے ہیں کیا کروں ہائی جی گھبرا رہا ہے کیا کروں یہ تو بہت اچھا شیر سنایا آپ نے اچھا ایک آپ کوئی قطع وغیرہ بھی آپ نے کہا وہ سنائے ایک آدھ قطع اور کچھ اور سنجیدہ شعر کوئی اچھا یعنی وہ آپ کی بات ہاں۔ ہاں۔ غزل بھی سنیں گے غزل یاد ہی ہٹ زبردست گئے اچھا تو کوئی یہ تو خیر ٹھیک ہے دادا جان کو آپ نے پہلا شعر لکھا تھا اور یہ سنا دیا لیکن کوئی غزل اس کے کچھ اشعار کوئی اور قطع وغیرہ سنا ہے دیکھیں غزل وزل تو اس وقت یاد نہیں آ رہی کیوں نہیں یاد آ رہی ایک قطع ہے اگر آپ سننا چاہیں تو بسم اللہ بسم اللہ قطع سنا چاندنی رات میں دیکھا ہے یہ میں ہاں ہاں ٹھیک آپ سنا چاندنی رات میں دیکھا ہے یہ میں نے اکثر چاندنی رات میں دیکھا ہے یہ میں نے اکثر ریت کے ذرے چمکتے ہیں ستاروں کی طرح واہ ریت کے ذرے چمکتے ہیں ستاروں کی طرح مجھ کو احساس جب ہوتا ہے بہت دور ہو تم واہ اشک آنکھوں سے ٹپک جاتے ہیں تاروں کی طرح واہ واہ واہ بہت اچھا خطا گا اور منی باجی اگر یہ ترنم سے آپ سنا دیں تو نہیں بھائی ہاں۔ ترنم سے نہیں چلے گی بات دیکھیے ترنم سے تو بہت اچھا سنائیں گے آپ نہیں ارے ہاں۔ ترنم کو دوسری غزل سنا دیجیے دو ایک شعر ہی صحیح دوسری غزل نہیں آتی ہمیں بھائی تو یہی سنا دیں اچھا تو یہی سن لیا ہاں۔ چاندنی رات میں دیکھا ہے یہ میں نے اکثر ریت کے ذرے چمک چمکتے ہیں ستاروں کی طرح مجھ کو احساس جب ہوتا ہے بہت دور ہو تم اشک اب آپ دانت پر بھی تو ہنس کے سمجھیں گے آپ کا ہنسنا ہی شکریہ <laughs> ویسے اچھا- اچھا آپ نے اب کچھ بازی لوگ مجھے شاعرہ تسلیم نہیں کرتے نہیں شاعرہ تسلیم کریں گے اور مشاعرے میں بلائیں گے بھی لوگ نہیں بلائیں گے دیکھیے آج آپ کا قطع سن لیا ہے لوگوں نے اور اب مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بلایا جائے گا مشاعرے <laughs> <laughs> اب کچھ ریڈیو کے پروگرام کے متعلق ہو جائے بات چیت تو آپ یہ بتائیں کہ ریڈیو میں آپ نے جو پروگرام کیے ہیں بالعموم بچوں کے پروگرام زیادہ ہاں۔ کیے ہیں آپ نے ہاں، لڑکے لڑکی کا کریکٹر کیا کوئی ڈراموں میں بھی حصہ لیا ہے بہت کوئی ڈرامہ جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہو ہمیں وہ ڈرامہ پسند ہے اس میں کیا تھا کردار اس میں تھا لڑکے کا ہاں۔ کچھ اس کے مکالمات یاد ہیں نہیں ایسے یاد نہیں اچھا اور اس کے علاوہ بھی اندازن کتنے ڈراموں میں آپ نے شرکت کی ہوگی بہت ہیں کچھ سینچری بن <laughs> بن گئی گئی سینچری اچھا،, اچھا۔, اچھا اور یہ بچوں کا جو پروگرام ہوتا ہے جی۔ یہاں پر تو آپ مستقل کر ہی رہی ہیں جی، بچوں جی، کا پروگرام اس سے پہلے ریڈیو پر اور کون کون سے بچوں کے پروگرام دلی وغیرہ میں بھی کیے تھے دہلی میں بھی ہم یہی بچوں کا پروگرام کیا کرتے تھے اچھا تو وہاں منی بازی کے بجائے منی منی بہن بہن تو ویسے یہاں جو بچے آتے ہیں وہ آپ سے بہت مانوس نظر آتے ہیں ریڈیو پر جب سنتے ہیں ہم ان کی تو واقعی بھی ہوتے ہیں وہ مانوس آپ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں بچے آپ کو واقعی ان کی اتنی محبت آتی ہے جتنی آپ ریڈیو ظاہر کرتی <laughs> دیکھیے بچے تو اچھے لگتے ہیں نا اور محبت خام خواہی پیدا ہو جاتی یہ صحیح بات یہ ہے اور رہا یہ کہ بچوں کے ساتھ کچھ <laughs> بڑے بھی مانوس <laughs> یہ بالکل صحیح کہا کیونکہ ہم جب راستے میں چلتے ہیں نا تو لوگ آوازیں بہت دیتے کیا منی باجی منی باجی منی باجی منی باجی آپ ایسا کریں ایک ٹیپ ریکارڈر چھوٹا سا اپنے پاس رکھیں اور اس میں وہ آواز میں ریکارڈ کرتی رہا کر اچھا اور منی باجی ہم نے سنا یہ کہ آپ کو گانوں سے بھی کوئی دلچسپی گانوں سے سننے سے نا گانے ہاں۔ سے سننے سے بہت دلچسپ نہیں سننے سے تو ہے وہ تو ابھی ہم آپ کو سنوائیں گے اس کے بعد نغمہ کوئی کوئی غزل جو آپ کہیں گے آپ کی پسند کی اگر ہوئی تو سنوائیں گے آپ سے آپ کو ہم لیکن آپ کو بھی تو کچھ دلچسپی ہے گانوں سے کوئی ایک گانا آپ ہمیں سنائیں گے ہم سنا نہیں سکتے کیوں کیونکہ وہ سیکھا کرتے تھے ہم واقعی ہاں۔ جب ہم چھوٹے سے تھے نا سچ مچ چھوٹے سے تھے جب <laughs> اچھا کہا ہے ہاں۔ <laughs> اس وقت ایک چھوٹا سا ہارمونیم دادا نے ہم کو خریدوا دیا تھا اچھا۔ اور وہ ہم سیکھا کرتے تھے جی۔ لیکن اس کے بعد پارٹیشن ہوا اور وہ سب کچھ وہیں رہ گیا تو اچھا۔ جب سے اب تک ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں گانے لیکن ڈھول بجانا تو آتا ہے ہاں، ڈھولک تو بجا ڈھولک بجا لیتے ہیں ہاں، بجا لیتے اب اس وقت تو ہے نہیں ڈھولک ہمارے پاس ورنہ بجواتے ہیں ہم نہیں کبھی آپ آئیے گا تو ہم سنا دیں گے ہاں، اچھا اور کوئی دلچسپ واقعہ اپنی زندگی کا اگر آپ کو یاد ہو تو سنائیں دلچسپ جو زندگی میں بھرے پڑے ہیں لیکن آپ کی قسم کا سننا چاہتے ہیں جو آپ کی نظر میں دلچسپ ہو وہ ہمارے لیے دلچسپ ہے یا کوئی ایسا آپ کی زندگی کا کوئی تجربہ ہو کوئی سبق آموز بات ہو وہ سنائیں ہم تو اصل میں آپ کو سننا چاہتے ہیں <laughs> ہم کو سننا چاہتے ہیں سبق آموز کیا بات میں کوئی دلچسپ واقعہ ہو کوئی شرارت کی ہو آپ نے بہت عمدہ سی <laughs> یقیناً کی ہوگی دیکھیں ہم شرارت کبھی نہیں کرتے نہیں کرتے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں بڑی سنجیدہ تھی بچپن یہ تو جی۔ میری اپنی کوشش ہے کہ میں اتنا ہنس لیتی ہوں ورنہ اگر آپ مجھے چپکے سے دیکھیں نا کہیں سے تو آپ دیکھیں گے کہ میں بہت ہی تھوڑا سا منہ بنا کے بستر بندی پڑی رہتی اچھا۔ <laughs> اچھا۔ <laughs> دلچسپی تو ہم خود ہی پیدا کر لیتے ہیں ہر ہاں، میں باقی اور کوئی تو ایسی پیدا کردہ دلچسپی کا ہی کوئی واقعہ ہو جو ہاں۔ آپ کو پسند ہو سنا مجھے کیا پسند آئے گا مجھے تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو بس پھر کوئی ایسا واقعہ سنائی جس کے سنانے میں آپ کو تکلیف نہ ہوتی ہو وہی دلچسپی <laughs> ہاں۔ ریڈیو میں مثلاً آپ ریڈیو اسٹیشن آئیں جی شروع شروع میں جب گئیں تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب بالکل نیا ماحول ہے اسٹوڈیو میں اور مائک کے سامنے جانا اور بولنا اور بیٹھنا طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس میں کبھی کوئی ایسا کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی ہمیں کوئی نیا پن نہیں لگا کبھی گھبراہٹ نہیں نروس بھی نہیں ہوئی آپ کبھی نہیں یہ مزے کی بات ہے ہاں۔ اللہ میں نے اتنا بڑا دل دیا ہے ہاں۔ ہاں، بڑے سے بڑی ہستی کے سامنے بھی ہم یوں بول سکتے ہیں نہیں وہ تو بالکل صحیح ہے آپ تو بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ کو بولتے ہوئے ہم نے سنا ہے ابھی کوئی دلچسپی ہوگی زندگی میں نے فورتھ اپنی زندگی بنائی اس کا کوئی کیسے زندگی بنائی زندگی بنے بھی بہت دن ہو گئے اچھا رخ موڑ دیا جب سے نہیں تو وہ رخ موڑنے سے پہلے کا رخ موڑنے کے بعد کا ایسی چیز نہیں اچھا آپ کے نجی زندگی میں آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی پرورش کی ہے جی ہاں۔ اور تو کیا ان کی کفالت کا پورا بوجھ آپ ہی کے کے سر رہا صاحب جی ہاں۔ پاس کیا ابا کا انتقال ہوا ہے سن پینتالیس میں جی۔ تو اس کے بعد میری عمر کو اس وقت سولہ سال کی ہوگی تو دادا ویسے ہمارے حیات تھے لیکن ان کی دماغی کیفیت کچھ صحیح نہیں رہی تھی جوان بیٹا جو اس کا ہاں، بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر کچھ ہم کو گھر سے نکلنا پڑا باہر جی تو ظاہر چھوٹے بہن بھائیوں کی ساری ذمہ داری ہم پر تھی اب اللہ کا شکر ہے کہ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی جی۔ اور دو چھوٹے بھائی ہیں ہاں۔ اب اس کی ایک کی بھی شادی کر دیں گے مقصود ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں کبھی ریڈیو پہ کبھی فلم میں بہرحال سب اس قابل ہو گئے ہاں۔ کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے بہرحال میرے والد نے مرنے سے کچھ دن پہلے مجھے بٹھا کے کہا تھا کہ بیٹا جب تک یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل نہ ہو جائے تم ان کا ساتھ نہ چھوڑنا جی وہ مجھے بیٹا کہتے تھے جی کئی دفعہ امی کو اس بات پر انہوں نے کہا بھی کہ اسے کچھ مت کہا کرو یہ میرا بیٹا ہے تمہیں نہیں پتا کہ گھر سنبھالے گا اچھا۔ ہاں، خدا کا شکر ہے کہ میں اس امتحان میں پوری اتر صحیح ہے دیکھیے منی بھاجی پھر آپ نے کچھ غم والی باتیں کی ہیں <laughs> اچھا، جانے کا ارادہ نہیں ہوا نہیں بھیا یہی لائن پتہ نہیں کیوں مجھے پسند نہیں آئی ہاں اس لیے کہ آپ کو سنتے تو بہت سے لوگ ہیں دیکھا بہت کم لوگوں نے ہوگا تو ریڈیو پر ظاہر ہے دیکھنے کا تو امکان نہیں ہے تو اور اس کے علاوہ فلم میں یا ٹی وی پر ہاں۔ آپ نے کوئی پروگرام نہیں کیا کبھی جی نہیں ٹی وی پر ایک دفعہ ریکارڈنگ ہوئی تھی ہماری لیکن وہ بعد میں کاٹ دی گئی اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ صاحب یہ بہت فیمس وائس ہے اچھا یعنی یہ بھی ہمارا قصور تھا ہاں۔ اے روشنی ہے تبا تو بھر منتے اچھا ہاں۔ تو منی باجی آپ گانا بھی نہیں سنا رہی ہیں ہمیں اور کوئی آپ دلچسپ واقعہ بھی نہیں سنا رہی ہیں غزل بھی آپ نے اپنی نہیں سنائی ہم بتائیں آپ ہمارے ساتھ رہا کیجئے ذرا ایک آدھ روز سارا سارا دن گزاریے کہ آپ کو اتنے دلچسپ واقعے ملیں گے جو جی چاہے نوٹ کر لیجیے گا میں تو اس وقت اس لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے سنا دیں یہ تو وقت ہے کہ ہمارے بہت سے سننے والے سن رہے ہیں تو انہیں سب کو مجھ سے شکایت ہوگی کہ میں نے اکیلے اکیلے سن لی اور آپ کو انہیں نہیں سنوائے ہاں۔ تو میرے تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ انہیں سنائیے لیکن میں میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ دلچسپ کون اور غیر دلچسپ کون چیز ہے ایک لکڑی سے ہانک دیتی ایک دلچسپ جملہ تو سنایا آپ نے یہ صحیح اگر اچھا، کوئی اور اہم واقعہ ہو اس کا اس سے ریڈیو سے ہٹ کر ہو کوئی اور جس میں آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو کوئی ایسا واقعہ کہ خدا نخواستہ خوشی کے علاوہ کوئی دوسرا احساس ہوا ہو یا آپ نے جو شاعری کی اس سے متعلق کوئی واقعہ ہو دلچسپ آپ نے ایک بات ابھی کہی تھی نا کہ اس زمانے میں تو ایسا احساس دوسرا احساس نہیں ہو سکتا وہ دادا کو شیر لکھا تھا تو کوئی دوسرے احساس کی بات تو یہاں پر بھی ہم سننے والوں سے یہ درخواست کریں گے کہ راز رہنے دیں کسی اور کو نہ بتائیں <laughs> بھائی اصل میں ایک دفعہ ہم نے ایک افسانہ لکھا جی ہاں۔ تو ذرا اس میں کافی رومانٹک باتیں تھی ہاں۔ <laughs>

ہاں، یعنی دماغ جذبات کا تعلق جہاں تک ہے وہ تو بہرحال خدا نے ہم کو دیا ہی ہے بالکل اس کا اثر بھی ہے ہونا چاہیے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں بالکل صحیح تو لیکن یہ کہ اگر کوئی ہم غزل ہاں۔ اور کہیں پڑھ دیں ہاں۔ تو پھر وہ بھی بڑی تعجب کی بات ہو جاتی کہ ہم ایسا بھی سوچ سکتے ہیں ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے اصل میں عمر کے ساتھ ایک پختگی احساس و جذبے کی ہوتی ہے وہ تو بہرحال ہے پھر یہ کہ آپ کا تجربہ اور زندگی کے تجربات آپ کی زیادہ وسیع ہیں جد و جہد آپ نے زیادہ کی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے احساسات میں تو زیادہ پختگی ہونی چاہیے بالکل اور شعری سرمایہ جو ہے وہ تو واقعی اگر آپ شاعری کرتی تو میرے خیال سے احساسات سے لبریز ہوتی وہ شاعری اور آپ نے کی یقیناً ہوگی وہ شاعری آپ سنا نہیں رہی ہیں ہاں، ہاں، ایک قطع آپ نے سنا ہے وہ بہت اچھا تھا ہاں، ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ کسی کو دکھانے سے فائدہ کیا چلیے تو پھر اب ہم بھی زیادہ اثرات نہیں کرتے سامعین سے ہم اجازت چاہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ